تسبیح حمد استغفار حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب ادا جاسول اللہ ولفت نازل ہوئی تب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کو پڑھتے تو باکثرت قصرت رقوع میں یہ دعا کرتے ربنا التواب الرحیم ترجمہ یا اللہ اے ہمارے پروردگار آپ پاک ہیں اور تعریف کے لائق اے اللہ میری مغفرت فرما بلا شبہ آپ بار بار توبہ قبول کرنے اور پوری طرح رحمت کرنے والے ہیں عبد اللہ قال لما انزلت اذا جاء نصر انسر والفتح كان يكثر اذا سر وركع ان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي إنك أنت التواب الرحيم